کیمروں کو بند کر دیں تصویر بہرحال ممنوع ہے چاہے وہ عالم کی تصویر ہو چاہے وہ بزرگ کی تصویر ہو چاہے وہ شیخ کی تصویر ہو چاہے وہ کسی کی تصویر ہو تصویر حرام ہے ناجائز ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مکان میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر شریفہ میں جہاں اس وقت حضرت آرام فرما ہے اور دروازے پر پہنچے اور دروازے سے واپس ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ و ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور پھر واپس ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو نے جو اپنے دروازے پر پردہ لٹکایا ہے اس پر تصویر ہے اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت والا نبی کیسے آئے گا یہ کہہ کر حضرت واپس ہو گئے اگر تصویر کی گنجائش ہوتی تو آقا کے لیے ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی آج کل ایک فیشن بنی ہوئی ہے تصویروں کی چونکہ یہ موبائل جب سے کیمروں والا آیا ہوا ہے تب سے فیشن بنی ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کی تصویر کوئی اور کام کر رہا ہے اس کی تصویر اور اب تو عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا کہ کوئی بزرگ کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو مریدین ان کی تصویر لیتے ہیں اپنے شیخ کی اور شیخ کی تصویر لے کر پھر اس کو واٹس ایپ پر رکھتے ہیں گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے شیخ کا کمال ہے شری نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہیں ناجائز ہیں اس طرح کی تصویر لینا اس کو پھیلانا یہ سب کی سب باتیں ناجائز ہیں ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے بہت احتراز کیا جائے احتیاط کیا جائے روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں تصویر بنانے والے کو لایا جائے گا بخاری شریف کی روایت ہے اور اب شان ہوں فرمائیں گے احیو ما خلق تو دنیا میں جس کی تصویریں تم نے بنائی تھی تم اس میں روح ڈالو اب وہ کیا روح ڈال پائے گا اس میں انسان ہے انسان میں طاقت کہاں ہے روح ڈالنے کی وہ کیسے اس میں روح ڈالے گا روایتوں میں ہے کہ اب تعالی شان ہوں اس کو جہنم میں داخل کریں گے تو تصویر بہت بری چیز ہے نہ باپ کی تصویر جائز نہ ماں کی تصویر جائز نہ شیخ کی تصویر جائز نہ بزرگ کی تصویر جائز نہ استاذ کی تصویر جائز کسی کی تصویر جائز نہیں ہے شریعت متحرہ میں اللہ نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہے اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے محارم سے بچاؤ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ بلکہ اس روایت میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب جو باؤنڈری ہوتی ہے جس کو مکرو کہا جاتا ہے یہ سمجھ کر مکرو کام بھی نہ کرو کہ چلو مکرو تنظیحی تو ہے اگر کر بھی لیا تو کیا حرض ہے فرمایا آج مکرو تنظیحی کرو گے کل کو حرام میں گر جاؤ گے اس لیے شریعت نے جس کو حرام کیا اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے ایک سفر کا واقعہ ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہو گیا ایک آدمی سے اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حضرت اسامہ نے سوچا کہ شاید یہ میرے در سے میرے خوف سے کلمہ پڑ رہا ہے حضرت نے مار دیا اسے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو یہ واقعہ پہنچا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا اسامہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا تو بھی تم نے مار دیا فرمایا اللہ کے حبیب وہ تو میرے خوف سے پڑھ رہا تھا حضرت نے فرمایا فلا شکت کا انکل بھی تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا ذرا اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیتا کہ یہ تیرے خوف سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے حضرت اتنی مرتبہ بولے اتنی مرتبہ بولے کہ اسامہ تیرا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت میں کلمہ پڑتا ہوا اللہ کے پاس آئے گا حضرت اسامہ کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش آج میں اسلام لاتا تو اچھا ہوتا تاکہ اس سے پہلے اس طرح کے گناہ کا ارتقاب نہ ہوتا اس طرح کا گناہ مجھ سے نہ ہوتا بہرحال میرے بھائیوں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو کہ بس فون اٹھایا کسی کی بھی تصویر لے لی ہاں فقہ نے ضرورت کی اجازت دی ہے ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سرکاری قوانین میں تصویر کی ضرورت ہے پاسپورٹ بنانے میں تصویر کی ضرورت ہے دستاویز بنانے میں تصویر کی ضرورت ہے تو ضرورتوں کی جگہ پر تصویر کی اجازت ہے بلا ضرورت کے شوقیہ طور پر شوق کے طور پر انسان کو تصویریں نہیں لینا چاہیے میری درخواست ہے میرے جوانوں سے کہ اگر آپ کے فونوں میں اگر تصویریں ہیں تو اس کو ڈلیٹ کر دو اس کو ختم کر دو اس گناہ کو اپنے جیب میں لے کر نہ چلو ان باتوں کو نکال دو اپنے جیب سے اس لیے کہ جب تک یہ تصویریں ہمارے فونوں میں موجود رہے گی ہم برابر اس گناہ کا مرتکب ارتقاب کرنے والے کہے جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بہت احتیاط کریں خیر اسلام کا پہلا مہینہ وہ بھی قربانی کا ہے اور اسلام کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی کا ہے اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اسلام کا آخری مہینہ جلحجہ ہے پہلا مہینہ بھی قربانی کا اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے گویا اسلام کے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلام کے سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر قربانی کے بغیر انسان میں ایمانی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کی ابتدا فرمائی تو ایک ایسے صحابی سے فرمائی جو مہاجر ہیں اور اپنی کتاب کا اختتام فرمایا ختم فرمایا تو ایسے صحابی کی روایت پر فرمایا کہ جو مہاجر ہے یعنی پہلی حدیث ان اعمال و بنیات جو ہیں اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ ہے اور حضرت عمر بھی مہاجر ہیں اور ابو حریرا بھی مہاجر ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم دین ہجرت کی تکلیفوں کے بغیر نہیں ملتا جب تک کہ انسان مصیبتیں نہیں اٹھاتا جفاکشیاں برداشت نہیں کرتا اپنے اوپر حالات کو نہیں اٹھاتا پریشانیوں کو نہیں اٹھاتا وہاں تک علم دین نہیں مل سکتا یاد رکھو علم دنیا علم نہیں ہے یہ ہنر ہے علم دنیا جو ہے وہ ایک ہنر ہے ایک فن ہے دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے انسان دنیا کماتا ہے علم دین حقیقت میں ایک دین ہے اور بہت بڑی چیز ہے علم دین اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرانی ہے میوری خیرت یہ فقی ہو فین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں بھلائیوں کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں اللہ کے حبیب کے چچا کے بیٹے ہیں اور مقصرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے یعنی ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے جو بہت زیادہ روایتوں کو نقل کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں ابو حریرہ ہیں حضرت عائشہ ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں یہ وہ صحابہ ہے کہ جو حضرت سے بہت روایت نقل فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی عمر بہت تھوڑی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر تیرہ سال ساڑھے تیرہ سال کی عمر تھی اور حضرت دنیا سے تشریف لے گئے لیکن عبداللہ ابن عباس بڑے فہیم بڑے ذکی بڑی ذہانت بڑی عقل مندی ایک مرتبہ اللہ کے حبیب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو آپ کی زو محترمہ ہے ہم سب کی ماں ہے اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے اللہ کے حبیب کی باری ان کے وہاں تھی تو چچا عباس نے یوں فرمایا کہ بیٹے آج اللہ کے نبی تیری خالہ کے وہاں ہے آج رات وہاں گزاریں گے جاؤ اور نبی کے رات کے اعمال دیکھو یہ اولاد کو تربیت ہے بڑوں کی صحبت میں بیٹھنا بڑوں کی صحبت میں بٹھانا بزرگوں کی خدمت میں بھیجنا بزرگوں کی خدمت میں لے جانا اس کی بہت ضرورت ہے آج امت کا حال یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو کرکٹر کے سگنیچر کے لیے تو لے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ایکٹر اور کودنے اور ناچنے والے کو فلم دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں لیکن بزرگوں کی خدمت میں صالحین کی خدمت میں اللہ والوں کی خدمت میں ہم بہت کم لے جاتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی بزرگ مور میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر کچھ نہ کچھ عنایت کا وقت ہوتا ہے اور اس کی نظر پڑ جاتی ہے اگر وہی وقت ہوتا ہے اور بزرگ کی نظر ہماری اولاد پر پڑ گئی تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس بزرگ کی طرح اس کی زندگی کو بنا دے گا لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے ہم زیادہ طور پر دنیا کے اتنے دل دادا اس وقت بن چکے ہیں کہ دین ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے اور اس وقت تو کچھ ماحول ہی ایسا بنایا گیا ہے معاف فرمائیں اگر آپ نے میں نے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر نہیں کی اور اپنی اولاد کے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کی تو اس وقت کا حال یہ چل رہا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں حالات یہ چل رہے ہیں کہ خطرات امن رہے اس بات کے منزلہ رہے اس بات کے کہ خطرہ ہے کہ مسلمان کل کو اپنا ایمان نہ چھوڑ گئے تھے اور میں اس کا ایک ایگزامپل دوں ایک مثال دوں مجھے اس وقت کوئی سیاست پر تقریر نہیں کرنا ہے مجھے اس وقت ان باتوں کی طرف آپ کو نہیں لے جانا ہے دادری کان کا جو مسئلہ پیش آیا اور اخبار روزانہ اس سے بھرے رہتے ہیں کہ کیا حالات وہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش آئے بہرحال اس بستی کا سرپنچ اور اس بستی کا چودھری وہ مسلمان ہیں اور اس نے یوں بیان دیا جو انقلاب میں آیا سہارا میں آیا اور گجراتی اخبار میں آیا اس مسلمان سرپنچ نے یہ بیان دیا کہ بھائی تم نے اس اخلاق کو مار دیا تو مار دیا لیکن تم مجھے نہ مارنا میرے گھر کا تعاقب نہ کرنا میرے بچوں کا تعاقب اور پیچھا نہ کرنا اگر تم کہو تو میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالات مندلا رہے ہیں ان مواقع پر اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے ان کے دلوں میں ایمان کو کود کود کر بھرنے کی ضرورت ہے حضرات صحابہ نے اپنی اولاد کو دولت نہیں دی تھی ایمان دیا تھا صحابہ کے اولاد غریب ہیں خود صحابہ غریب تھے ان کے پاس نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا نہ وہ پہننے کا لباس تھا حضرت مصعب ابن ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد میں شہید ہو گئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو تو ان کے کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے اور مصعب کے پاس ایک ہی چادر لنگی ہے جو نیچے بندھی ہوئی ہے اور اب اسی میں کفن دینا ہے تو سر کھولتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے حضرت ہم کیا کریں اللہ کے حبیب نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو یعنی اس عالم میں اس عالم اس دنیا سے وہ رخصت ہوا اللہ کا بندہ کہ سر جو ہے کپڑا ہے اور پاؤں پر گھاس ڈال کر بھیجا گیا دنیا سے رخصت کیا گیا لیکن یاد رکھو مصعب کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی اللہ کے وہاں بہت بڑا مقام ہے میں نے پرسوں جمعہ میں ایک بات کہی قرآن آیات یہ بتا رہی ہے قرآن آیات یہ بتا رہی ہے کہ عہد میں صحابہ کی ناکامی ہوئی ہے اسلام کی ناکامی نہیں ہوئی میدان کربلا میں حسین اور رشتہ داروں کی شہادت ہوئی ہے اسلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے جال حق وزعقل باطل حق اوپر رہتا ہے باطل مٹتا ہے اور ایک جگہ قرآن کریم نے ایک عجیب بات کہی ہم اجمی ہیں ورنہ میں آپ کو بہت گہرائی سے سمجھاتا قرآن کہتا ہے کلیمت الدین کفر السفلا و کلیمت اللہ وجا جا کا لفظ یہ کلیمت الدین کفرو کے ساتھ لائے کفر کے کلمے کے ساتھ جعلو لائے اور ترجمہ اس کا یہ ہے وجا کلیمت الدین کفرو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کلمے کلمے کو نیچا کیا گیا وہ کلیمت اللہ ہی اور کلیمت اللہ پر جال نہیں لائے بتایا یہ گیا کہ اللہ کا کلمہ تو ہر وقت بلند رہتا ہی ہے لفظ کلمت اللہ پر نہیں لائے وہ تو ہر وقت بلند رہتا ہے جملہ فیلیہ میں خدوس ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے وہ کلیمت اللہ ہی جملہ اسمیہ ہے وجہ کلیمت الدین السفلا تو کلیمت اللہ ہمیشہ یہ کلمہ بلند رہنے والا ہے ٹھیک ہے حسین کی شہادت ہوئی اسلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے میدان عہد میں صحابہ کی شہادت ہوئی اسلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے چنگیز کا کے ہاتھ مسلمان مارے گئے اسلام نہیں مارا گیا ہلاکوکا کے ہاتھ مسلمان مارے گئے اسلام نہیں مارا گیا تیم الم کے ہاتھ مسلمان مارے گئے اسلام نہیں مارا گیا اور قیامت تک کے فرعونوں کے ہاتھ جو ہے مسلمان مارا جائے گا اسلام کبھی نہیں مر سکتا ہے لا تزال من امتی الحق ولا يخافون قیاما نائم قیامت تک اسلام کی ایک جماعت زندہ رہے گی جو قیامت تک دین حق کی اشاعت کرتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ نہیں ڈرے گی تو میرے بھائیوں اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا اور اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے گویا پہلا اور آخر دونوں کو گھیر کر اشارہ فرمایا کہ اسلام ایمان اپنی زندگیوں میں قربانی کے بغیر نہیں آ سکتا قرآن کریم میں ہے تعالی شاہ نے فرمایا ولدین جاہدو فینا لنا دین سو لنا جنہوں نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا عجیب و غریب ترجمہ مفسرین نے فرمایا اللہ فرماتے لنا دین نہ لنا ہم انگلی پکڑ کے اس کو ہدایت پر ڈال دیں گے اس لیے کہ یہاں ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ایسان مطلوب ہوتا ہے ترجمہ یہ ہوا کہ اگر آپ لوگ ہمارے دین کا مجاہدہ کرو گے ہمارے دین کے اندر کوششیں کرو گے تو لنا دیا ہم سب لنا ہم انگلی پکڑ کے راہ راست پر ڈال دیں گے ہم ہم ہدایت کے راستے پر تمہاری انگلی پکڑ کے لے چلیں گے تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اسلام ابتدا میں انتہا میں ہم سے قربانیاں چاہتا ہے حضرت حسین کا واقعہ ہو یا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ ہو عمر کی شہادت کا واقعہ ہو یا مصب عمیر کی زندگی کا واقعہ ہو اور دیگر صاحب کرام کی زندگیوں کا واقعہ ہو تمام کے تمام واقعات صرف اور صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ یاد رکھو قربانی نہ جانور کے زباں کا نام ہے قربانی نہ اپنی جان کو ختم کرنے کا نام ہے قربانی اصل نام ہے اپنے نفس کو اللہ کے سامنے پامال کرنے کا اصل قربانی ہے اپنے نفس کو پامال کرو اپنے نفس کو بتاؤ اپنے نفس کو اللہ کے راستے کے اللہ کی مرضیات پر ڈال دو اس کو کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک چھوڑنا ہجرت کا معنی لغت میں اگر دیکھو ڈکشنری میں اگر دیکھو تو ہجرت کا معنی ترک کرنا اور چھوڑنا ہوتا ہے ہجرت کو ہجرت اس لیے کہا گیا کہ وہاں بھی انسان وطن کو چھوڑتا ہے اور ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتا ہے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اس کو ہجرت کہا گیا علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی جگہ پر دین کا کام نہیں کر سکتے اللہ اللہ نہیں کر سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تمہارے لیے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ہے ایسی جگہ پر تم چلے جاؤ جہاں اللہ کے احکام کو پورا کرو گے تو ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک وطن ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو چلے جانا اللہ کے نبی فرماتے ول مہاجر اللہ اور حقیقی مہاجر وہ ہے مہاجر کہنے کے قابل وہ ہیں کون ہے فرمایا جس نے اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دیا تم اپنے وطن میں رہو تم اپنے گھروں پر رہو تم اپنی فیملی میں رہو لیکن گناہ کو چھوڑ دو تو ہم بھی مہاجر کہے جائیں گے ہمارے اوپر بھی مہاجر ہونے کا اطلاق ہوگا مہاجر صرف وطن کے چھوڑنے والے کو نہیں کہتے حقیقت میں مہاجر وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ دے جو برائیوں کو چھوڑ دے غلط اعمال کو چھوڑ دے اس کو مہاجر کہا جاتا ہے تو حقیقت میں قربانی نام ہے اپنے نفس کو مرضی مولا پر ڈال دینا اپنے نفس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی ہمارے ماں باپ اللہ کے نبی پر قربان ہو جائیں اس ذات اقدس پر ڈال دینا جو ذات اقدس ہمارے لیے بہت رو کر گیا بہت رو کر گیا بہت رو کر گیا یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا اس نبی نے کہ اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو ایک دارا قطنی کی روایت ہے روایت پر کلام ہے ابن لہیا اس روایت میں ہے اس لیے اس روایت کو متکلم بھی قرار دیا گیا لیکن فضائل کے باب میں دارا قطنی نے اس روایت کو بیان کیا فرمایا ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا اللہ کے حبیب نے اللہ مقفل عائشہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت کر دے یعنی اپنی بیوی کے لیے دعا فرما رہے اللہ مغفر لے عائشہ اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دے حضرت عائشہ خوش و خوشحال ہے خوش و خرم ہے خوب جھوم رہی ہے تو حضرت نے فرمایا عائشہ تم بہت خوش ہو فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے میرے لیے دعا کر دی اور آپ کی دعا تو بیکار جاتی نہیں رائے گا جاتی نہیں اللہ آپ کی ہر دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو یقیناً آپ نے جو میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے تو یقیناً اللہ اس دعا کو قبول کر کے میری مغفرت کرے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ یہ ایک مرتبہ تو نے میری دعا تیرے لیے سنی ایسی ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں عائشہ کے لیے ایک مرتبہ دعا ہے تو وہ خوش و خرم ہے اللہ کے نبی کہہ رہے میری امت کے لیے میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں آپ کے تحجد کے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ جس میں امت کو یاد نہ کیا ہو آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے کہ آپ نے اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو ترمیدی شریف میں روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے مستلفہ جانے لگے چہرہ پس مردہ تھا چھوٹا سا چہرہ ہو گیا تھا آپ کا صحابہ نے فرمایا فرمایا یا رسول اللہ چہرے پر کچھ پسمردگی ہے کچھ ناراضگی ہے کوئی غمی کے آثار ہے وجہ کیا ہے فرمایا میں نے اپنی امت کے سلسلے میں ارفا میں مسلسل دعا کی اور اس دعا میں یوں کہا کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے میری امت کو معاف کتنی دعا کی تھی ارفا میں کتنی دیر دعا کی تھی میں اور آپ ہم بھی تو اپنی اولاد کے باپ ہیں ہماری بھی تو اولادیں ہیں ہم کتنی دیر دعا کرتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بہت ہو گیا بیس منٹ پچیس منٹ اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں کرتا زیادہ سے زیادہ پچیس میں وہ تو میں نے بہت کہہ دیا ورنہ یہاں تو دو منٹ میں ہی ہاتھ پھر جاتے ہم اپنی اولاد کے لیے کتنی دیر دعا کرتے اللہ کے نبی نے امت کے لیے کتنی دیر دعا کی عرفہ کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے زہر عصر کی نماز کو زہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھ لی جمع بین سلاطین فرمایا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اونتنی پر سوار ہو کر وہ جولائی کا مہینہ تھا اللہ کے نبی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو جولائی کا مہینہ تھا اور جولائی کے مہینے میں اربستان میں گرمی پچپن ڈگری ہوتی ہے بہت سخت گرمی اور حضرت اونٹنی پر سوار ہے کوئی چھتری نہیں کوئی چادر نہیں کوئی سایہ نہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں راوی حدیث فرماتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے حبیب توازو میں جھکتے جھکتے دعا کرتے کرتے ہاتھ اتنے اٹھ گئے کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی کتنی دیر دعا کی زہر آسر کو ایک ساتھ پڑا اور مغرب تک مسلسل دعا میں لگے رہے یعنی چھ گھنٹے دعا کرتے رہے دو چار منٹ بات نہیں کر رہا ہوں چھ گھنٹے دعا کرتے رہے چھ گھنٹے میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے اتنی دعا نہیں کی ہوگی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا میں میری امت کی مغفرت مانگی میری امت کی مغفرت فرمایا میرے اللہ نے مجھے یوں جواب دیا کہ تیری امت کی عبادت کی کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا اور میں روتا رہا کہ اللہ معاملات بھی حل فرما دے معاملات کے مسائل میں بھی کچھ نہ کچھ بشارت سنا دے معاملات کی مقصد کا بھی مجھے تو پروانہ دے دے چھ گھنٹہ رونے کے بعد حق تعالی شاہ نے عبادت کی کوتاہیوں کے متعلق یہ فرمایا کہ تیری امت کی عبادت میں کوتاہی ہوگی تو میں اسے معاف کر دوں گا فرمایا میری امت کا معاملہ بھی صاف نہیں ہوا اس پر مجھے غم ہے یہ روایت پوری ترمیزی شریف میں مزدلفہ پہنچے گلس اور اندھیرے میں صبح صادق ہوتے ہی حضرت نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد ذکر میں لگے اور ذکر کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھے صحابہ نے فرمایا حضرت چہرے پر خوشی کے آثار ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی وہی آئی فرمایا ہاں میرے اللہ سے میں رات بھر میری امت کے معاملات کے متعلق بھی مانگتا رہا تو میرے اللہ کا بھی پیغام آیا جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ اگر تیری امت معاملات کرے گی اور معاملات میں دینے کی نیت ہوگی اور پھر وہ نہ دے سکے گی تو قیامت میں میں اپنی طرف سے دے کر تیرے بندے کو رہا کر دوں گا جو نبی عبادت کے بعد میں ہمارے لیے رویا جو نبی معاملات کے بعد میں ہمارے لیے رویا وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی امت کے لیے عید الاضحیٰ کا موقع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں آپ نے بکرے دمبے کا گوشت بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ابھی قربانیاں تو بہت کر لی ہیں آپ نے اونٹنیوں کی یہ گوشت کیسا ہے حضرت عائشہ سمجھی چونکہ میں بہت پیاری ہوں مجھ سے بڑی محبت ہے تو شاید میرے لیے علاحدہ اسپیشل دمبے کی قربانی کی ہوگی تو حضور نے فرمایا عائشہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہے یہ قربانی میں نے دو دمبے بہترین قسم کے بخاری شریف میں ہیں بہترین قسم کے دو دمبے چت قبرے کابر چترا جی نے اپنے کے چت قبرے دو مہندے خریدے اور بڑی قیمت سے خریدے حضرت نے اور فرمایا میں آنے والی اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں وہ نبی ایڈوانس میں ہمارے لیے قربانی کر کے گیا کہ میری آنے والی امت کے لیے یہ قربانی وہ میدان عرفہ میں ہمارے لیے رو کر گیا وہ مزدلفہ میں ہمارے لیے رو کر گیا جس کی زندگی کا لمحہ سوائے رونے کے کوچ نہیں مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے ایک رات حضرت بہت رو رہے تھے جبریل امین تشریف لائے فرمایا اللہ نے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا اور فرمایا کہ آپ روتے کیوں ہیں اللہ تو جانتا ہے وہ عالم المدادی صدور ہے اسے واقفیت ہے اسے معلومات ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں لیکن یہ سارے سوال جواب اس لیے ہوئے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ نبی کو غم کتنا تھا ہمارا اگر یہ سوال جواب نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نبی کو کتنا غم تھا فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت سے متعلق اللہ نے جو یوں کہا کہ میری امت جہنم میں جائے گی صحیح ترین روایتیں مسلم شریف تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ میں جنت میں رہوں اور میری امت جہنم میں جائے پھر جبریل گئے اور جانے کے بعد اللہ کو بتایا حفاظ شاہ نے فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو اطلاع کرو انا سنرزی کفی امتی کا میں تمہیں تمہاری امت کے بعد میں راضی کر دوں گا یعنی میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو اللہ کے حبیب کا بھی عجیب و غریب جملہ آقا نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے اس نبی کو اپنی امت سے متعلق اتنا غم اتنا درد اتنا پورن جو رات دن امت کے لیے روتا رہا اس کا منشا صرف یہ تھا اس کی چاہت صرف یہ تھی اس کی تمنا صرف یہ تھی کہ میری امت ایک اللہ کی مرضی پر چلنے والی بنے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والی بنے یہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا نہ آپ کو دولت مقصود تھی نہ آپ کو عزت مقصود تھی نہ آپ کو شہرت مقصود تھی نہ آپ کو دنیا مقصود تھی کتان آپ کے دل میں یہ نہیں تھا صحابہ آپ کو ہدایا دے صحابہ آپ کو کور پیش کرے صحابہ آپ کو تحفے دے صحابہ آپ کو پیسے پیش کرے وہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہاں تو ایک ہی بات تھی کہ قرآن کریم کے اندر نبی ایک ایک نبی کے پیغام کو قرآن کریم نے نقل کیا فرمایا میں ہم تمہارے پاس سے کچھ نہیں مانگتے ان اجری اللہ اللہ ہمارا اجر تو اللہ دینے والا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے آقا کو صحابہ کیا دیتے آقا نے صحابہ کو دیا ہاں میرے بھائی اس نبی سے محبت کرو اس نبی سے محبت کرو محدثین نے لکھا ہے کہ محبت کرنے کی تین وجہ ہو سکتی ہے یا تو کسی کا کمال یا کسی کا جمال یا کسی کی سخاوت یا تو کسی کے اندر بڑے کمالات ہیں علم کا کمال تقوی کا کمال ہنر کا کمال کسی میں کمال ہے اس کمال کی بنیاد پر آپ اس سے محبت کرتے ہو یاد رکھو نبی سے بڑھ کر کمال کسی میں نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقوا کسی میں نہیں آپ سے بڑھ کر بڑا کسی میں نہیں آپ سے بڑھ کر علم کسی میں نہیں آپ سے بڑھ کر امت کا درد کسی میں نہیں آپ سے بڑھ کر امت کا غم کسی میں نہیں آپ سے بڑھ کر رونے والا کوئی نہیں آپ سے بڑھ کر اللہ کا پہچاننے والا کوئی نہیں تو درد و غم کے اعتبار سے آپ سب سے اعلیٰ حضرات محدثین نے اور حضرات علماء نے اور ارباب علم نے لکھا ہے کہ تمام امت کے سجدوں کو ایک پلرے میں رکھا جائے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے کمیت کے اعتبار سے قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے عدد اور فگر کے اعتبار سے قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو کیفیت سجدے کی آقا کی تھی وہ قیامت تک کی ساری امت بھی اپنے سجدوں میں نہیں لا سکتی ہے وہاں تو حال یہ تھا کہ آپ سجدے میں کیا گئے ہیں کہ خدا بند قدوس کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں اور اللہ کی رحمت میں ایسے پہنچے ہیں کہ سر اٹھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے تمام سجدے قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن محمد الرسول اللہ جیسی کیفیت کوئی پیش نہیں کر سکتا تو اگر کمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو آقا سے محبت ہوگی اور اگر جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے محبت کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کوئی آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے شہر میں عجیب و غریب جملہ فرمایا میں نے اکثر جگہ جگہ پر ایک بات کہی کہ ساری دنیا کے شعراء اور ساری دنیا کے شاعر نبی کی شان میں اشعار پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے ان تمام شاعروں کے اشعار کو ایک پلرے میں رکھو حضرت حسان کے شعر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ قیامت تک کے شعرا اپنے تخیلات اور اپنے خیال سے شعر پڑھتے ہیں اور حضرت حسان کو دیکھ کر پڑھتا تھا جو انسان دیکھ کر ایک شعر کہتا ہو اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا اور جو بن دیکھے پڑتا ہو اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا حضرت حسان کے جذبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مسلم شریف کی یہ روایت ہے وأحسن منك لم تر قط عيني فرمایا اے پیغمبر تیرے جیسا حسین ہم نے آج تک نہیں دیکھا واحسن من قلم ترقت وائنی واجمل من کلم تلد نسا اور تج سے زیادہ جمال والا کوئی ماں قیامت تک پیدا کر نہیں سکتی حسن اور جمال میں فرق ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حسان کا شعر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا دو لفظ استعمال کیے وہ آحسنا و اجملا حسن میں فرق ہے جمال میں فرق ہے حسن کا معنی ظاہری خوبصورتی اور جمال کا معنی ہوتا ہے تمام چیزوں کو برابر رکھنا کتابوں کو برابر رکھا ہے جمال ہے گھر کی چیزوں کو برابر رکھا ہے جمال ہے فرمایا پیغمبر کو ظاہری خوبصورتی بھی بڑی زبردست عطا فرمائی تھی اور جمال کا عالم یہ تھا کہ آپ کے کان برابر آپ کی ناک برابر آپ کی آنکھیں برابر آپ کا چہرے مبارک برابر آپ کے بال مبارک برابر آپ کی داڑھی مبارک برابر آپ کا سینہ برابر تمام چیزیں برابر اسی کو فرمایا وہ اجمل امین کلم دن نسا وہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کو حسین نہیں کہہ سکتے نبی کو حسین کہہ سکتے ہیں اللہ کو جمیل کہہ سکتے ہیں جمیل کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو برابر رکھنے والا اس کو جمیل کہا جاتا ہے اور حسین کہا جاتا ہے ظاہری خوبصورتی کو اللہ چہرے سے پاک ہے اس لیے حسین وہاں نہیں بولا جائے گا حدیث شریف میں میرے آقا نے بھی اللہ کا نام جمیل رکھا ان اللہ جمیل ان الجمال مسلم شریف کی روایت ہے ان اللہ جمیل ان یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے اور روایتوں میں ایک عجیب بات اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فرمایا نزفو اپنی شریعت میں نزافت پسند ہے اللہ کے نبی فرماتے کہ تم اپنے گھروں کے آگن کو بھی صاف رکھو اپنیا فنا سے ہے بہو وچن ہے اور فنا بولتے گھر کا سہن اوٹلا ہمارے گھر کے باہر کا حصہ اس کو فنا کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے نزدف اپنی تک ولا تو بھی ہو بل فرمایا اپنے گھر کے آگن کو بھی صاف رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں مومن کی طبیعت میں نزافت ہوتی ہے لیکن افسوس سب سے زیادہ گندگی مسلمانوں ہی کے محلوں میں ملتی ہے سب سے زیادہ گندگی راستے میں گندا پانی بہانا مسلمانوں کا کام ہے جہاں چاہے کپڑے ڈال دینا مسلمانوں کا کام جس طرح چاہے چیزوں کو باہر پھینک دینا مسلمانوں کا کام ہمارا نبی ہمیں نزاکت سکھا کر گیا ہمیں ستھرائی سکھا کر گیا اور ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ گندے محلے مسلمانوں کے ہوتے میں اکثر کہتا ہوں کہ کہیں ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں بکریوں کی مینگنیاں نظر آئے اور جہاں چارہ وارا کی لکڑیاں نظر آئے اور کہیں یہ کرتا لٹک رہا ہے لنگی لٹک رہی ہے فلاں لٹک رہا ہے پانی گرا ہوا ہے سمجھ لو مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا جہاں گندگیاں نظر آئے وہاں سے مسلمانوں کا محلہ شروع ہوتا ہے اور پھر اگر مسلمان کو یہ کہا جائے پانی گرا رہے ہیں شریعت پہ نظافت ہے کہتے ہیں تیرے باپ کا کیا جائے گا سراسر ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف سراسر ہمارے نبی کی تعلیم کے خلاف اپنے محلوں کو صاف رکھو اپنے گھروں کو صاف رکھو اپنے گھر کے آگن کو صاف رکھو اور وہی میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تم وضو کے ذریعے سے اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھو تم وضو کے ذریعے سے اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی صاف کرو اور فرمایا اگر تم وضو کرو گے تو اس وضو کے ذریعے سے تم نے اپنے ظاہر کو صاف کر لیا تو اب تمہارا رب جو ہے تمہارے باطن کو صاف کرے گا تم وضو کرنے کے بعد یہ دعا پر ہو اللہ من مجالیہ منل من المتطاہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا دے یہ دعا وضو کے بعد کیوں سکھائی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرمایا او اللہ کے بندے تو نے وضو کر کے ظاہر کو پاک کیا تیرا قلب گندا ہے اب وضو کے بعد تو یہ دعا لے اللہ اپنے فضل سے تیرے قلب کو بھی پاک کر دے گا تو ظاہر بھی پاک ہوگا باطن بھی پاک ہوگا ان دونوں کی صفائی کے ساتھ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا پھر اللہ کی رحمتیں اترے گی پھر اللہ کی نظر عنایت ہوگی پھر اللہ کا نظر کرم ہمارے ہمارے نبی چاہتے ہی یہ تھے کہ اللہ کا بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت اللہ کا بندہ جو ہے وہ وہ جو ہے اللہ کے ذکر میں رہے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہے اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان وقتوں پر ان دعاؤں کو پڑھو یہ اللہ کا ذکر ہے آپ نے فرمایا بیت الخلاء میں جب جاؤ تو اندر جانے سے پہلے باہر دعا پڑھ لو اللہ نے اعوذ دیکھا من الخبث والخبائث خبث میل خبیس میل شیطان مذکر شیطان نر شیطان اور خبائش فیمیل شیطان اور بیت الخلا جو ہے وہ شیطان کی جگہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شیطان کی جگہ ہے اس لیے کہ الجنس و یمیل و الجنس اچھے اچھوں کے پاس رہتے ہیں گندے گندوں کے پاس رہتے ہیں اس گندگی میں شیطان رہتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے فن انحو یلاحو ابن آدم انسان جب بغیر دعا کے اندر جاتا ہے تو شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے اس کو وسوسے ڈالتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغاہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے گا حق تعالی شان ہو اس کو ڈپریشن اور خیالات کی بیماری سے حفاظت کرے گا اور جو آدمی دعا کر کے بیت الخلاء میں نہیں جاتا خطرات ہیں کہ بڑی عمر میں جانے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو جائے گا سائکراتیس کا سہارا لے کر بھی اچھے نہیں ہوں گے اس لیے کہ سب سے بڑا سائکراتیس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے یوں کہا کہ تمہارے دماغ کو خراب کرنے والا شیطان ہے اس سے بچنے کے لیے تم یہ دعا کر کے چلے جاؤ تو اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی اور کیسے حفاظت ہوگی قربان جائیے میرے آکا پر کیا کہہ رہا ہے فرمایا جب تم دعا پڑھ کے جاؤ گے تو شیطان کی نظر اور تمہاری شرمگاہ کے بیچ میں اللہ پردہ قائم کر دیتا ہے اس کی نظر نہیں پڑتی تمہارے اوپر لیکن افسوس کہ ہمیں نبی کی تعلیمات پر اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں کہہ دے ہم فوراً اس کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور اس دوا کی طرف دوڑتے ہیں اور کائنات کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تم خیالاتی بیماریوں سے محفوظ رہو گے اگر یہ دعا پڑھ کے جاؤ فرمایا اندر جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ باہر نکلو تو دعا کرو غفران الحمد للہ دوسری روایت میں غفران الحمد للہ اخرجنی من آزانی اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تو نے تکلیف دہ چیز کو میرے پیٹ سے نکال دیا اگر انسان کو استنجا نہ ہو قبضیات ہو جائیں ٹوائلٹ ہی نہ ہو تین چار دن گزر جائیں کیا کیا گزرے گی اس پر بواسیر کی بیماری بھی اسی سے پیدا ہو جاتی ہے مسے کی بیماری گیس ٹربل بھی اسی سے شروع ہوتا ہے اور کبھی کبھی قبضیات کی بنیاد پر وہ گیس ٹربل ہو جاتا ہے کہ ہوا کا جھٹکا جو لگتا ہے ہارٹ اور قلب کو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسے آ گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار پانچ دن تک اگر استنجا نہ ہو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے رب کریم کا کتنا فضل و کرم ہوا کتنا احسان ہوا اس مالک کا کہ اس نے ہمارے پیٹ کو صاف کر دیا تھوڑی سی ہمیں دعا بطور شکر کے پڑھنا ہے الحمد للہ آفانی اللہ تیری تعریف تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیٹ کو صاف کر دیا اور مجھے تکلیف دینے والی چیز کو میرے پیٹ سے نکال دیا میرے رب کا احسان ہوگا دوسری مرتبہ وہ پھر ہمارے پیٹ کو صاف کرے گا اور دوسری روایت میں غفرانت اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سارم پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ کیا گنا کر لیا کہ معافی چاہ رہا ہے اس پر یہ تو استنجا گیا تھا اور استنجا سے نکلا اس پر کون سا گنا ہو گیا کہ یہ معافی چاہ رہا ہے فرمایا معافی اس پر مانگنا ہے کہ اللہ جتنی دیر میں استنجا خانے میں رہا اتنی دیر میں تیرا ذکر نہیں کر سکا تیرے ذکر سے گافر رہا میرے رب میں اس پر معافی چاہتا ہوں چاہیے تو یہ تھا کہ میں ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہتا لیکن اتنی دیر میں تیرے ذکر سے خاموش رہا میں اس پر معافی چاہتا ہوں تو اندر میں جاتے ہوئے دعا نکلتے ہوئے دعا کھانے سے پہلے دعا کھانے کے بعد دعا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کھاتے کھاتے بھی لکمے پر الحمد کے الفاظ بولتے رہو فرمایا کپڑے پہنے تو دعا الحمد للہ ہل کسانی ماواری بھی اوتی وہ تجمن بھی حیاتی کسی کو اچھا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھو اس کو دعا دو کسی کو ہنستے ہوئے دیکھو اس کو دعا دو کسی کو روتے ہوئے دیکھو تو اس سے متعلق خیر کی دعا کرو فرمایا جب اوپر چڑھو تو اللہ اکبر بولو نیچے اترو تو اس کے اوپر سبحان اللہ کرو کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا نے ہمیں دعائیں نہ سکھائی ہو یہ اس لیے دعا سکھائی کہ اللہ کا بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے حدیث شریف میں ایک عجیب و غریب مضمون آیا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ قبر سے نکلے گا اور اللہ کی طرف چلے گا تو اس کے آگے لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس کے دائیں اللہ اکبر ہوگا اور اس کے بائیں سبحان اللہ ہوگا اور اس کے پیچھے الحمد ہوگا آقا نے بھی عجیب بات بیان فرمائی آگے لا الہ الا اللہ اور دائیں طرف اس کا اللہ ہو اکبر اور بائیں طرف سبحان اللہ اور پیچھے اللہ ہو اکبر علماء نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ آگے ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جانے والا یہی ایمان ہے ہاں میرے بھائیو ایمان پاسپورٹ ہے پاسپورٹ پاسپورٹ ہے اور اس پاسپورٹ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے آج تو یہاں پاسپورٹ لینے جاؤ تو لائن لگتی ہے اور ایک مہینے کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے آپ کو ایمان پاسپورٹ ہے تو قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آگے چلے گا تاکہ یہ بتایا جائے گا کہ یہی ایمان اب تجھے جنت میں لے جا رہا ہے اور اللہ اکبر دائیں اس لیے ہوگا جمڑی طرف اللہ اکبر اس لیے ہوگا کہ اللہ کی بلندی سب سے بڑی چیز ہے اور دایاں طرف بھی بہت اعلیٰ ہے اور بائیں طرف میں سبحان اللہ ہوگا اس لیے کہ دنیا میں بائیں ہاتھ سے وہ ذلیل قسم کے کام کیا کرتا تھا حقیر قسم کے کام کیا کرتا تھا سبحان اللہ بائیں طرف ہوگا اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اللہ یہ سارے ذلیل اور حقارت میری ذات سے ہیں اللہ تیری ذات پاک ہے اور پیچھے الحمد ہوگا جو یہ بتائے گا کہ اللہ کی تعریف کے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ کے حمد کے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام اس امت کے لیے بہت رو کر گئے اس امت کے لیے بہت رو کر گئے کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے آنسو نہ بہائے ہو فرمایا نزف اپنی اتب اپنے سہن کو پاک رکھو محلوں کو پاک رکھو مکان کو پاک رکھو ساتھ ساتھ فرمایا وضو کے ذریعے سے اپنے ظاہر کو پاک کرو اور بعد میں دعا کرو اللہ من من اے اللہ تو میرے قلب کو پاک کر دے میں نے اپنے ظاہر کو پاک کیا تو میرے باطن کو پاک کر دے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرانی بہت اعلیٰ ہے جو اس امت کے لیے رات اور دن رو کر گئے رات اور دن رو کر گئے روایت روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب سے سوال فرمایا میرے آقا قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ اتنا ہجوم اور اتنے لوگ موجود ہوں گے ہم وہاں آپ کو کہاں تلاش کریں گے کس جگہ آپ ہم کو ملیں گے اللہ کے نبی نے تین ٹھکانے دیے حضرت انس کی روایت بھی اسی معنی کی ہے ترمزی شریف نے تین جگہ بتائی فرمایا یا تو میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے تلاش کر لینا جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا اور دعا کر رہا ہوں گا اللہ سلم سلم اللہ سلم سلم اے اللہ میری امت کی نیکیوں کے پلرے کو جھکا دے میری امت کی نیکیوں کے پلرے کو جھکا دے اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر جو پل سرات رکھا ہوگا میں وہاں ملوں گا تو وہاں آ کر کے دیکھ لینا میں وہاں کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہوں گا اللہ سلم سلم اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے جس نبی کی زندگی اپنی امت کی طرف میں گزری جس نبی کی زندگی اپنی امت کے لیے رو گزری آج اس امت کے پاس درو شریف کا وقت نہیں ہے آج اس امت کے پاس نبی کے اخلاق نہیں ہے آج اس نبی کے پاس آج اس امت کے پاس نبی کی نمازیں نہیں ہے حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مجھے اس وقت قربانی کا واقعہ نہیں سنانا ہے مجھے اس وقت ان کے کربلا کا ذکر نہیں کرنا ہے بہت مشہور واقعہ ہے اس واقعے کو چھیڑنے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں اور سارے ہی لوگ جانتے ہیں مجھے تو اس کربلا کے واقعے سے سبق کیا ملتا ہے وہ مجھے بتانا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی مشورہ کیا حالانکہ بڑے فضیلت والے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے نکلے دونوں نوازے کھیل رہے تھے دونوں کو کندھے پر بٹھا لیا بخاری شریف میں دونوں کو بٹھا لیا ابو بکر نے فرمایا حسنین سے سواری بڑی اچھی ہے یعنی اللہ کے نبی سواری ہے تمہاری سواری بڑی اچھی ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سوار بھی تو اتنے ہی اچھے حسن سے متعلق فرمایا میرے حسن سے امت میں صلح ہوگی حسین سے متعلق فرمایا اپنے دین کے لیے قربانی دے گا ایک مرتبہ دونوں کو اپنے قریب کیا سونگا اور سونگنے کے بعد فرمایا ہمارا یہاں نتایا میرے دونوں پھول ہیں منادا ہوا فقد آزانی جس نے ان کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا اور جس نے مجھ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا حضرت جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے بخاری شریف میں ہے کہ حسنین گرتے پڑتے آئے چھوٹے تھے دروازے سے داخل ہوئے تھے اللہ کے حبیب یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ کسی صحابی کو کہتے اٹھا لو علی بھی تو تھے علی کو کہتے اٹھا لو لیکن ایسا نہیں کیا اللہ کے حبیب نے خود اترے اور اتر کر گئے اور دونوں کو اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر گود دیا اور وہاں بھی یہ جملہ فرمایا کہ یہ میرے دونوں پھول ہے جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا ایک روایت میں آپ نے فرمایا میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور میرے حسنین جنت کے جوانوں کے سردار بڑی فضیلت بڑی منقبت لیکن اس ظالم امت نے نبی کے نوازوں کو بھی معاف نہیں کیا بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس کچھ صاحب آئے ختمل کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور ایک روایت میں ہے مچھر کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مچھر مارنا کیسا ہے ختمل مارنا کیسا ہے تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا من ای تم تم کہاں سے آئے کامن کوفا ہم کوفا سے آئے حضرت نے فرمایا نبی کے نواسے کو مارا تھا تب تو تم نے مسئلہ نہیں پوچھا تھا حسین کوئی مقابلے کے لیے نہیں چلے تھے ویسے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس کی رائے نہیں تھی کہ آپ نہ جاؤ یہیں رہو لیکن اہل کوفہ کے خطوط اتنے پہنچے تھے محبت کا اظہار اتنا کیا تھا نفاق کا دور ہمیشہ سے چلا آیا منافق ہمیشہ سے چلے آئے جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے باطل کچھ ہوتا ہے نبی کے ساتھ بھی نفاق کیا گیا صحابہ کے ساتھ بھی کیا گیا تابعین طب تابعین اولیاء کرام کے ساتھ بھی کیا گیا اکابرین بزرگوں کے ساتھ بھی کیا گیا ٹیپو سلطان کو شہید کرانے والا اب ہی کا آدمی تھا جو منافق بنا ہوا تھا انگریزوں کے مقابلے میں ہمارے اکابر جو کھڑے ہوئے ہمارے اکابر کو پھانسی کے پندے تک پہنچانے والے مسلمان بھی تھے اکبر کو ایک نیا دین قائم کرنے پر لے جانے والا ایک مسلمان مولوی تھا جس کو فیضی کہا جاتا ہے علم کا دم کا بج رہا تھا اس کا بڑا ماہر تھا علم میں قرآن کی اس نے تفصیل لکھی بے نکت اور ایسی تفصیل لکھی کہ الحمدوں سے لے کر ونناس تک پورے قرآن کی تفصیل کی اور ایک بھی لفظ نقطے والا نہیں لایا کتنا زبردست علم ہوگا لیکن جب سامت بگڑتی ہے تو پھر یہی علماء امت کے لیے نقصان دینے والے ہوتے ہیں دین الہی کا راستہ اسی نے بتایا اور یوں کہا کہ ہزار سال پورے ہو گئے دین محمدی کا دور ختم ہو گیا اب نیا دین لاؤ اس نے کلمہ سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر و فت اللہ ہر دور میں یہ چلا آیا امام حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ اہل کوفا نے گداری کی بے وفائی کی ان کی محبت میں آ کر حضرت نے اپنی فیملی کو لے کر سفر کیا بہتر آدمی تھے کوئی مقابلہ مقصود نہیں تھا ورنہ تو پوری فوج لے کر جاتے فیملی ہی کو لے کر کیوں جاتی لیکن کربلا کا میدان تھا اور ابن زیاد کی طرف سے لشکر آ گیا اور صدر تھا اس کا شمر دل دوشن جمعرات کا دن تھا نو محرم اسے پہلے ہی پہنچ چکے تھے بات چیت ہوتی رہی حضرت حسین نے اخیر میں تین باتیں رکھی یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو یا مجھے کوفہ جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں براہ راست بات کر لوں سمر دلدوسن نے ایک بات نہیں مانی اور یوں کہا کہ ہم کچھ نہیں سنتے یہاں میرے ہاتھ پر بیٹھ کرو ورنہ تو پھر مقاتلہ ہوگا فرمایا ایک دن کی مہلت جمعرات پاس ہو گئی کل کو دس محرم جمعہ کا دن ہے اور رات میں خواب دیکھا اللہ کے نبی نانا جان تجیب لائے اور فرمایا بیٹے کل کو تمہاری ہماری ملاقات ہو جائے گی یہ اشارہ تھا دسویں محرم کو مسئلہ جو کچھ ہونا تھا زہر کی نماز تک میں تھی تو جمعہ لیکن وہ چونکہ میدان وہاں جمعہ کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے زہر پڑھنا تھا کہاں میں زہر پڑھنے دو تو مقابل لشکر نے یہ کہا کہ تم لوگ باغی اور باغیوں کو موقع نہیں دیا جائے گا حضرت حسین نے کہا باغی تو تم ہو ہم تو اپنے نبی کے دین پر ہیں نانا کے دین پر اور اسی کی اشاعت کر رہے ہیں حضرت حسین نے فرمایا سلاط خوف پڑھو سلاط خوف کا معنی کچھ لوگ لشکر کے مقابلے میں اور کچھ لوگ نماز میں آپ اندازہ لگائیں زہر کی نماز سے پہلے حضرت حسین کے بیس رشتے دار شہید ہو چکے تھے بیس بہتر میں سے بیس شہید ہو چکے تھے باون بچے تھے ان باون کے اندر بھی زخم خوردہ ہے کسی کا سر ٹوٹا ہوا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا کسی کے پیٹ میں لگا ہے کسی کے پاؤں میں لگا ہے لیکن اسی عالم کے اندر زہر کی نماز پڑھی اور اللہ کو بتایا کہ مالک ہم ان دکھروں کی وجہ سے تیری نماز کو نہیں چھوڑیں گے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم درد سر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں معمولی بخار میں نماز چھوڑ دیتے ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا نماز چھوڑ دیتے مجھے ٹینشن ہے ٹینشن میں نماز چھوڑ دیتے ان لوگوں نے میدان کے اندر بھی بیس لاشیں اپنی پڑی ہوئی ہیں اور خود بھی زخم خوردہ ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے پہلے میدان صاف ہو گیا عورتیں بچ گئی اور مردوں میں ایک عالی مقام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے باقی سب شہید ہو گئے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی یہ تو روایت میں ہے تاریخ کی روایتوں میں کہ حضرت کے گردن کو کاٹا گیا اور کاٹ کر شمر دل جوشن کے سامنے رکھا گیا اور سب کی گردن کو کاٹ کر نیزے پر اٹھایا گیا مولانا اس پر فرماتے ماں صاحب کہ شاید ان کی گردنیں نیزے پر بھی یہ کہہ رہی ہوگی کہ میرے مالک اگر تیرا حکم ہو جائے تو ہم قبر میں پہنچنے سے پہلے بھی اثر پڑ کے آئیں گے نماز نہیں چھوڑی ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور ایک ہی عبادت ہے ہمارے پاس روزہ تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ حج زندگی میں ایک مرتبہ نماز روزانہ ہے لیکن کوتاہیوں کا عالم یہ ہے ہر مسجد کا آپ سروے کر لو دس فیصد نمازی ہے نبے فیصد نمازی نہیں اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی ابن زیاد کے سامنے جب حضرت کے سر کو رکھا گیا تو وہ لکڑی سے یوں مارنے لگا اور کہنے لگا تیری خوبصورتی کے بڑے دمکے تھے کہاں تو خوبصورت ہے حضرت انس وہاں بیٹھے ہوئے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ مار اس چہرے کو نہ مار میں نے میرے نبی کو اس کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائیوں مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے مجھے داستان نہیں سنانا ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ حسین چاہتا تو یزید سے صلح کر لیتا اسے کیا کمی تھی اس کا مقام تو آخرت میں بن چکا تھا اس لیے کہ نبی اور نانا یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم جوانوں کے سردار ہوں گے تو جنت میں جانا تو یقینی ہو ہی گیا تھا ان کا ان کے لیے تو جنت تھی یہ دنیا میں صلح کر لیتے یزید کے ساتھ اور یوں کہہ دیتے اچھا میں تیرے ہاتھ پر بیت کر لیتا ہوں ارے وہ یزید قدموں میں دولت کو ڈال دیتا عزت کو ڈال دیتا عہدے کو ڈال دیتا اور کیا کیا حضرت حسین کو دے دیتا لیکن کیوں آپ نے صلح نہیں کی کیوں صلح نہیں کی اس لیے صلح نہیں کی کہ ظلم کے سامنے اسلام کی شریعت کو پامال نہیں کیا جا سکتا ظلم کے سامنے اسلام کو پامال نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں اسی یکم محرم کا ایک واقعہ اور بھی ہے شہادت کا اور وہ ہے جلیل القدر صحابی دوسرے خلیفہ حضرت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چھبیس جلحجا کو ابو لولو مجوسی نے فجر کی نماز میں نیزہ مارا حضرت مسلح پر تشریف لائے اور اس نے نیزا مارا حضرت مسلح پر گر گئے وہ بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے بارہ اور کو مار گیا جس میں سے چھ شہید ہو گئے چھ زخمی ہو گئے اور اس نے دیکھا کہ میں نہیں بچوں گا تو پھر اس نے خود بھی خودکشی کر لی حضرت عمر یوں گر گئے لیکن عمر نے عبد الرحمان ابن عوف سے ہاتھ پکڑ کر یوں کہا عبد الرحمان مجھے ایک طرف سلا دو اور پہلے فجر کی نماز پڑھاؤ میری وجہ سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے میری وجہ سے نماز نہیں چاہیے ان مہینوں میں صرف داستان بیان کر دینا تو بہت آسان ہے اپنی زندگی کو دین پر لانا یہ واقعات اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ سن کر اور کہہ کر لذتیں لے لیں بھائی کرنے کی باتیں ہیں عمر کو اتنا کاری زخم تھا کہ جو ڈالتے تھے نکل جاتا تھا لگتا یہ ہے کہ آپ کے انتریوں میں لگ چکا تھا لیکن فرمایا مجھے سنا کر کے پہلے نماز پڑھو عبد الرحمان نے بہت مختصر نماز پڑھائی فلک اور ناس اٹھا کر گھر لے گئے حضرت نے پوچھا کون تھا مجھے ماننے والا کا مجوسی ابو لولو اور وہ بھی مر گیا جو مغیرہ نے شعبہ کا غلام ہے تو حضرت نے یوں ہاتھ اٹھائے اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان کا ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں ہوا آج مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لو پوری دنیا میں میرے نبی نے صحیح فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ اس دور کے اندر نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں فلاں جگہ بم وسفوٹ ہوا مر گئے اس بم پھوڑنے والے سے پوچھو تو نے ایسا کیوں کیا نہیں معلوم اللہ کے حبیب نے حجت الوداع میں دسویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کے دن مینا میں کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی اور صحابہ سے پوچھا اے یوم نہاد کون سا دن ہے صحابہ نے کہا اللہ ہوا رسول عالم فرمایا دسویں دسویں جلیزہ نہیں ہے ایشان شاہ کون سا مہینہ فرما اللہ ہوا رسول عالم فرمایا چلیزا نہیں ہے ایو بلد حاضہ کون سا شہر ہے فرمایا اللہ ہوا رسول عالم فرمایا حرم مکی نہیں ہے پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا ان ندیما کم وم وال ہرامے کو کفرمتی یوم کم ہاضا فی بلد کم حاضا فی شہر کمحاضہ یاد رکھو جیسے تم مکہ کی عزت اور احترام کرتے ہو جیسے تم جلحجہ مہینے کا احترام کرتے ہو جیسے تم دسویں تاریخ عید الاضحیٰ کا احترام کرتے ہو اس سے زیادہ احترام مسلمان کے جان مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت کو کرنا لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کابت اللہ کی طرف پاؤں کرتا ہے اس پر تو مجھے غصہ آتا ہے لیکن کوئی مسلمان کی عزت لوٹتا ہے اس پر مجھے کوئی غصہ نہیں آتا حالانکہ مسلمان کی عزت یہ کابت اللہ سے بھی زیادہ نبی نے بتائی مسلمان کے مال کو ناحق طور پر کھانا یہ کابت اللہ سے بھی بدتر بتایا گیا کہ کابت اللہ کی بے حرمتی جتنا گناہ نہیں اس سے زیادہ گناہ اس پر ہوگا ہم اس کا احساس ہی کہاں ہے کہ ہم کس دنیا میں چل رہے اور کیسے لوگوں کی عزت کو پامال کر رہے آج ہی میں نے صبح کو ایک نکاح پر آتے ہوئے میں نے کہا کہ بھائی لوگ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے میں میرے دکھ سے دکھی نہیں ہوں لیکن مجھے اس لیے دکھ ہے کہ تم اچھے کیوں ہو تمہارا کاروبار کیوں چل رہا ہے تم عزت والے کیسے بن گئے تمہاری بیٹی کا طے کیسے ہو گیا تمہاری دکان اتنی کیوں چل رہی ہے میں میرے دکھوں سے دکھی نہیں دوسروں کی خوشیوں پر دکھی ہوں اور اسی کا نام حسد ہے کسی کا نام حسد ہے مسلمان مسلمان کے لیے حسد میں ڈوبا ہوا ہے ساری دنیا اسلام کے خلاف ایک ہو چکی ہے لیکن مسلمان ایک محلے میں رہ کر ایک نہیں ہوا ایک مسجد میں نماز پڑھ کر ایک نہیں ہوا اگر کوئی دیکھا کہ ادھر کھڑا ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں میں ساتھ میں کھڑے رہنا بھی پسند نہیں کرتا یہ ہمارے دلوں کی قدورتیں ہیں یہ ہمارے دلوں کی برائیاں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان قدورتوں کو اور ان برائیوں کو دور کرنے والے بنے حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لے گئے ستائیس تاریخ گزری اٹھائیس گزری انتیس گزری مہینہ انتیس کو ختم ہوا حضرت وفات کی طرف جا رہے ہیں اور حضرت کے انتقال سے پہلے پہلے ایک نوجوان آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا بڑی تعریف حضرت کی فرمائی حضرت آپ فلاں ہیں فلاں ہیں اشر مبشرہ میں سے دوسرے خلیفہ ہے آپ کے زمانے میں اسلام بہت پھیلا اللہ آپ سے راضی نبی آپ سے راضی بڑی تعریف کی بہت تعریف حضرت عمر زار و قطار رو پڑے اور رو کر ارشاد فرمایا یبنا فرمایا میرے بھتیجے میری تعریف نہ کر میری تعریف نہ کر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لالی ولا علیہ میرا اللہ میری نیتوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے کم سے کم میری پکڑ نہ کرے کم سے کم میری پکڑ نہ کرے وہ اثر مبشرہ میں وہ جنت کی بشارت سن کر وہ اتنا بڑا خلیفہ ہو کر جس سے متعلق نبی نے یوں فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں جبریل اور میکائل اور میرے دو وزیر زمین پر ہے اور وہ ابو بکر و عمر ہے اور اللہ کے نبی نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور یوں اٹھائے اور اٹھانے کے بعد فرمایا جیسے ابو بکر و عمر میرے ساتھ دنیا میں ہے قیامت میں بھی اسی طرح میرے ساتھ رہیں گے اتنی بڑی بشارتوں کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈر رہا ہے اور میں اور آپ ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی ڈر رہے پھر حضرت عمر نے وہ بیٹا جب جانے لگا وہ وہ نوجوان جب جانے لگا تو عمر نے بلایا بیٹے ادھر آؤ بتیجے دیکھو تمہارا پجامہ تخلوں سے نیچے ہے پھر حضرت عمر نے نصیحت فرمائی بیٹے دنیا کا بھی نقصان دین کا بھی نقصان دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اتنا کپڑا خراب ہوگا اور دین کا نقصان یہ ہے کہ قیامت میں اللہ نگاہ شفقت سے تجھے نہیں دیکھے گا اس کو اوپر کر لے دنیا سے جاتے جاتے بھی امر بالمعروف اور نہیں عل منقر کر کے گئے اللہ کے دین کو پہنچا کر گئے پھر اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمائے عبداللہ حضرت عائشہ ام المؤمنین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر تمہارے کمرے میں تمہارے حجرے میں نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے اگر اجازت ہوتی عائشہ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی اس لیے کہ میرے باپ ہے میرے شوہر ہے تیسری میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر امیر المؤمنین کو ترجیح دیتی ہوں اب میں عام قبرستان میں سوؤں گی حضرت عمر کو آ کر یہ بشارت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے ابھی میں زندہ ہوں اس لیے شاید شرما شرمی میں اجازت دے دی ہو جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر چلنا مسجد سے باہر رکھنا اور حجرے میں جا کر پھر پوچھنا اور یوں نہ کہنا امیر المؤمنین نے کہا یوں کہنا عمر عبد الخطاب نے کہا پھر جنازہ لے کر چلے باہر رکھا ام المؤمنین سے اجازت مانگی اور فرمایا عمر عبد الخطاب دروازے پر ہے اجازت مانگ رہا ہے دفن ہونے کی حضرت عائشہ نے فرمایا بالکل اجازت میری طرف سے حضر شریفہ میں دفن کیا گیا بخاری شریف میں ہے عمر کی دو دعائیں تھیں اے اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر کی موت عطا کرنا بہت پیاری موت ہے بہت پیاری موت ہے جس کو نبی کے شہر کی موت نصیب ہو جائے بہت پیاری موت ہے اور دوسری دعا فرمائی اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اللہ نے وہ بھی عطا فرمائی اور تیسرا انعام اللہ نے اپنی طرف سے فرمایا نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرمایا ولید بن عبد الملک کے زمانے میں دیوار گر گئی حجر شریفہ کی تو دوبارہ دیوار بنانے کا وقت آیا تو زمین کھودی گئی زمین کھودتے ہوئے پاؤں ظاہر ہوئے تاریخ مدینہ میں لکھا ہے زبیر ابن بکار نے کہ پاؤں ظاہر ہوئے لوگ گھبرا گئے کہ یہ کس کے پاؤں ہیں اللہ کے نبی کے کہیں پاؤں نہ ہو کس کو پوچھے کوئی صحابی نظر نہیں آتا ہے اب تو حضرت عروا رحمت اللہ علیہ جو حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں اور صدیق کے اکبر کے نواسے ہیں ان کو بلایا کہ آپ ذرا یہ پاؤں دیکھو کس کے پاؤں ہیں آپ نے پاؤں دیکھ کر فرمایا یہ عمر کے پاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام تو آگے ہیں یہ عمر کے پاؤں بہرحال اس کو بند کر دیا گیا قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ اور حضرت عمر کی تدفین کا زمانہ اس کے بیچ میں پینتیس یا چالیس سال گزر چکے تھے لیکن چالیس سال گزرنے کے بعد بھی عمر کے پاؤں کے ایک بال کو بھی مٹی نے نہیں کھایا تھا یہ ہے اہل اللہ کا مقام یہ ہے اللہ والوں کا مقام تو میرے بھائیوں بہرحال ہمارے سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہے اس کی دسویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اور آپ کی شہادت کا مسئلہ ہے اور آخری سال کا مہینہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اور اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام کی قربانی کا مسئلہ ہے میں نے جگہ جگہ عید کے موقع پر کہا کہ جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھنا بہت آسان ہے اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو دیکھو ابراہیم نے اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے اور یوں بال پکڑے اور پیچھے سے گردن اٹھائی نیچے چھری ڈالنے کے لیے اور یوں آسمان کی طرف نگاہ کی اور ابراہیم نے فرمایا اے اللہ تو مجھ سے قربانی مانگتا ہے ایسے سو اسماعیل ہوں گے تو بھی تیری محبت میں قربان کر دوں گا اور پھر اسماعیل کی نصیحتیں وسیعتیں ابا جی میرا کپڑا نکال کر ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں اسے دیکھ کر یاد کرتی رہے گی اور ابا جی چھری جلدی تیز کر لینا کہیں میری روح نکلنے میں مجھے تکلیف نہ ہو اور ابا جی دور رہ کر ذبح کرنا یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دور رہ کر کہیں میرا خون تم پر نہ اڑے نبی کو تکلیف ہو جائے گی میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے لیکن مقصود اسماعیل نہیں تھا مقصود تو یہ تھا کہ ابراہیم اپنے آپ کو اپنے نفس کو کتنا قربان کرتا ہے قربانیوں کا مقصود اپنے نفس کو قربان کرنا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ کی مرضیات پر قربان کریں اللہ کے نبی کی سنتوں پر اپنے آپ کو ڈالے اور اب تعالی شان ہو اور اللہ کے نبی جیسی زندگی ہم سے چاہتے ہیں ایسی زندگی ہم گزارنے والے بنے عبادت کے پابند بنو نمازوں کے پابند بنو حلال کھانے والے بنو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ جائز کام کرو ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ حرام کے پیسوں سے حرام کے لکموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنی زبان کو قابو میں رکھو گیبت سے جھوٹ سے برائیوں سے غلط کاموں سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو املک علیہ کا لسانت اپنی زبان کو قابو میں رکھو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے یہ مہینہ اور آئندہ مہینے کا اختتام ہمیں انہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اب اعلیٰ شان ہو ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میں یہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ماشاء اللہ ملک خلیل صح بہت اچھا ایک مدرسہ چلا رہے اور بہت اچھا قرآن صحت کے ساتھ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھانے کا انہوں نے یہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا بہت اچھے انداز میں تعلیم دے رہے حتیٰ کہ بڑے بچے بھی اسکول میں پڑھنے والے بھی آ کر کچھ نہ کچھ عربی سیکھ رہے اور انشاءاللہ شاء اللہ مطالعہ عربی جب سیکھیں گے تو قرآن بھی کچھ سیکھ لیں گے پھر احادی سے مبارکہ بھی سیکھ لیں گے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہم تعالیٰ ان کے مدرسے کو بہت کامیابی عطا فرمائے شروع فتن سے اللہ تعالیٰ ان کی ان کے مدرسے کی اساتذہ کی تمام لوگوں کی پورے پوری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تمام مدارس مکاتب مراکز خانقاہ مساجد اللہ سبھی کی پورے پوری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو ان کے دین کی فکر کرو پابندی سے ان کو مدرسوں میں بھیجو صحیح قرآن پڑھنے والے ان کو بناؤ اور قرآن پر فدا ہونے والے اپنے بچوں کو بناؤ نبی کی تعلیم پر فدا ہونے والے اپنے بچوں کو بناؤ میرا مدراس جانا ہوا دو دن کے سفر پر وہاں مجھے ایک اسکول میں لے گئے دار ارکم اسکول نام کا نام ہے دار ارکم وہاں کا نصاب میں نے عجیب و غریب دیکھا میری طبیعت خوش ہو گئی ماشاء اللہ نصاب تو وہی چلتا ہے جو گورنمنٹ کا ہے لیکن اس نصاب کو سلیبس کو کیسے پڑھاتے ہیں میرا جی خوش ہو گیا وہ جب پڑھاتے ہیں تو اے فور ایپل نہیں بلاتے اے فور اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ نبی کے نام کے ساتھ اللہ کی صفات کے ساتھ اور نبی کے صفات نبی کے صفاتی نام کے ساتھ ان کو بلواتے ہیں اور پھر جب حساب پر آتے ان کو تو ون ون کے اوپر بلواتے one four Allah two two four Allah و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پر ان کو سکھاتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا میں جس بچے کو کھڑا کرتا ہوں وہ عجیب طرح پر جواب دیتا ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مولانا ہم یہ نصاب بھی پڑھاتے ہیں تاکہ دنیا کا سلیبس بھی حل ہو جائے اور اسی کے ذمہ میں ہمارے اللہ اس کے رسول کا دین بھی ان کی زندگیوں میں اتر جائے بہت اچھے طریق پر محنت ہو رہی ہے اس طرح کی محنتیں ہم اپنے بچوں میں بھی کرنے والے بنے تاکہ جہاں انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے وہ اے فور ایپل پڑھ کر کے نہ آئے اور کے فور کیٹ پڑھ کر کے اور سی فور کیٹ پڑھ کر کے نہ آئے بلکہ اس کے ذہن میں اللہ ہو رسول ہو صحابہ ہو ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو ہمارے اکابر کی زندگی اور سوانے ہمارے بچے بھول چکے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے اس سرزمین ہند کے لیے کیا قربان دی تھی آج یہی وجہ ہے کہ ہمیں لوگ یوں ڈرا رہے ہیں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ چلے جاؤ اس ملک کو چھوڑ دو ہم اس اس سرزمین کے اوپر جو کرائے کے حصے دار نہیں ہے جیسے کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو ہم کرائے کے حصے دار اس زمین پر نہیں ہے بلکہ آپ کا جتنا حصہ ہے اتنا ہمارا بھی حصہ ہے ہمارے اکابر نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے لیکن کیوں ہم جواب نہیں دے پاتے اس لیے جواب نہیں دے پاتے کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ سے ہم نہ واقف ہیں نہ شاملی کا میدان ہمیں معلوم نہ جلیان والے باغ کی گولیاں ہمیں معلوم نہ لکھنؤ کے حالات ہمیں معلوم نہ دہلی کی جامع مسجد کے سامنے گولی چلنے والے کے حالات ہمیں معلوم ہم اپنی تاریخ سے نہ واقف اور یہی وجہ ہے کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو ہمارے بچوں کو دین کا شکت نصیب فرمائے دین کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنے سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ اجمعین درو شریف پر لیجیے اللہ وسلم حبیب خیل الخل الخلق میں الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ والسلام وسلاۃ وسلم الأنبياء سید وعلى وسلیم وصحبه اجمعین ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفیلا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واش يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار وراک اوا گنا حکم آفرما قصوروں سے درگزر فرما اللہ تیرے حبیب کی جو باتیں کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری مرضیات پر چلنے کے بجائے اللہ آپ کی مرضیات پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما نبی کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما آپ کی عقیدت نصیب فرما آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت سے پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے مدارس مساجد خان کا مراکز اور تمام دینی شعبوں کی جس کا ہونا تجھے پسند ہے اللہ سب کی حفاظت فرما سب کی نصرت و آبیاری فرما سب کی مدد فرما اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کو عفت و عصمت کی زندگی عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما ہماری اولادوں کو نیک سال متی اور فرما بردار بنا بگڑنے اور پھسلنے سے حفاظت فرما ضلالت اور گمراہیوں سے حفاظت فرما ناجائز راستوں پر چلنے سے ہماری ہماری اولادوں کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ اس مجمع میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے ان کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی جنا محمد وسلم علیہ وصحب ہی اجمعین رحمتی گیا رحم اللہ میں مسافر کا ماحول نہ بنائیں بڑا مجمع ہے میں سلام کر دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ چلے